حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن نہ سلام سے پہلے سجدے کیے نہ بعد میں سنن نسائی حدیث نمبر 1233